ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبت کے کاموں میں نظر جائز نہیں ہے اور اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چوبیس یہ حدیث صحیح ہے